قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا فتمنوا الموت إن كنتم صادقين أب كهديجي. کہ اگر اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر صرف تمہارے لیے ہے اوروں کے لیے نہیں تو اگر تم سچائی پر ہو تو موت کی تمنا کرو یہود دعویٰ کرتے تھے کہ جنت صرف ان کے لیے ہے دوسرے لوگ اس میں داخل نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو تاکہ تم جلد از جلد دنیا کی پریشانیوں سے نجات پا کر جنت کی راحتوں کو پالو ابن جریر نے یہی تفسیر بیان کی ہے حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ آیت میں دعوت مباہلا ہے اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہی مروی ہے اس قول کے پیش نظر آیت کی تفسیر یوں ہوگی کہ اے میرے رسول آپ یہودیوں سے کہیے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ دونوں جماعتوں میں سے جھوٹی جماعت کو موت دے دے چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایسی دعا کرنے کو کہا تو انہوں نے انکار کر دیا کیونکہ انہیں اپنے گناہوں کا علم تھا اور اس کی خبر خود قرآن کریم نے دے دی کہ وہ ایسا کبھی بھی نہیں کریں گے امام بخاری وغیرہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ اگر اس دعوت مباہلہ کے بعد یہود موت کی تمنا کرتے تو سب کے سب مر جاتے اور جہنم میں اپنا ٹھکانہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے